خواب آسمان اندھیرا تھا بارش تیز ہو رہی تھی میرا کھڑکی کے پاس بیٹھ کر دیکھتی رہی وہ بارش سے کتنی محبت کرتی تھی جب بادل چھٹ گئے تو میرا اپنی بہن رانی کے ساتھ باہر بھاگی انہوں نے چھت سے گرنے والی بوندوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا وہ گھر کے پاس والے گڑوں میں اکٹھا پانی میں کود پڑے انہوں نے کاغذ کی چھوٹی کشتیاں پانی میں تیرا کیا مزہ ہے اچانک جیسے جادو سے ایک رین بو نمودار ہوا سرخ نیلا الا جامنی اتنے شاندار رنگ میرا اپنی آنکھوں سے یہ خوبصورت نزا رہ دال کے بند کر سکی پھر جیسا کہ ایک نظر میں اس نے آسمان پر ایک پل نمودار ہوتے دیکھا او یہ کہاں تک گیا وہ پل کے پار چلنے لگی ساری دنیا اس کے گرد پھیلی ہوئی تھی میرا ماں ہمیں بلا رہی ہے رانی کی آواز مدھم سی آئی میرا کو واپس زمین پر کھینچ کر لے آئی اس کی بینائی آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی اگلے دن ہفتے کا دن تھا لڑکیاں حسب معمول پیدل چل کر اسکول گئیں انہوں نے یکدم ایک سفید سا رس کو دیکھا جو ان کے اوپر آسمان پر اڑ رہا تھا میرا نے آنکھیں بند کر لیں اب وہ بھی اڑ رہی تھی اس کے نیچے جنگل اور پہاڑ اور شہر اور قصبے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں لیکن بہت جلد رانی کی آواز نے اسے واپس بلا لیا ان سب میں سب سے حیرت انگیز نظارے میرا کے اپنے گاؤں میں مجسمے اور قدیم مندر تھے اس نے اپنے پسندیدہ مجسمے تراشنے کا تصور کیا وہ کسی دن مجسمہ ساز بننے کی کتنی آرزو رکھتی تھی آئیے مل کر مجسمہ ساز بنے جب بھی وہ کسی مندر کے پاس سے گزرتے تو وہ رانی سے درخواست کرتی ان کے گھر کے قریب ایک تالاب تھا جس میں بہت سی مچھلیاں تیرتی تھیں اس میں میرا کو ان کی عجیب و غریب زندگی کا مشاہدہ کرنا پسند تھا اس کی سوچ بے لگام ہو گئی اب وہ وسیع سمندر میں تیر رہی تھی وہ نیچے کی گہرائیوں میں غوطہ لگاتی اور لہروں پر اونچی چھلانگ لگاتی کیا خواب دیکھ رہی ہو رانی جاننا چاہتی تھی سب کچھ بتاؤ اور میرا نے وہ سب کچھ بتایا جو اس نے اپنے خواب میں کیا اور دیکھا کہانی نے رانی کا دماغ بھر دیا وہ بھی خوابوں کی مٹھاس چکھ رہی تھی کیا آپ اگلی بار مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے اس نے پوچھا یقیناً میرا مسکرا